قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا کہنے لگا کاش کہ میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب تعالیٰ نے بخش دیا اور مجھے عزت والے لوگوں میں سے کر دیا اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکایک وہ سب کے سب بج بجا گئے سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے مومن کے لیے جنت کی خوشخبری ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کو فار نے اس مؤمن آدمی کو بری طرح مارا پیٹا اس کو گرا کر اس کے پیٹ پر چڑھ بیٹھے اور پیروں سے اسے روندنے لگے یہاں تک کہ اس کی آتیں اس کے پیچھے کے راستے سے باہر نکل آئیں اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی اسے اللہ نے دنیا کے رنج و غم سے آزاد کر دیا اور امن و چین کے ساتھ جنت میں پہنچا دیا ان کی شہادت سے اللہ تعالیٰ خوش ہوئے جنت ان کے لیے کھول دی گئی اور داخلے کی اجازت مل گئی اپنے ثواب و اجر کو عزت و اکرام کو دیکھ کر پھر اس کی زبان سے نکل گیا کاش کہ میری قوم یہ جان لیتی کہ مجھے میرے رب تعالیٰ نے بخش دیا اور میرا بڑا ہی اکرام کیا یہ روایت تفسیر ابن جریر قبری میں ہے فی الواقع مومن سب کے خیر خواہ ہوتے ہیں وہ دھوکے باز اور بدخواہ نہیں ہوتے اس اللہ والے شخص نے زندگی میں بھی قوم کی خیر خواہی کی اور مرنے کے بعد بھی ان کا خیر خواہ رہا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کاش کہ میری قوم یہ جان لیتی کہ مجھے کس باعث میرے رب نے بخشا اور کیوں میری عزت کی تو لا محالہ وہ بھی اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی اللہ پر ایمان لاتی اور رسولوں کی پیروی کرتی اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے اور ان سے خوش رہے دیکھو تو قوم کی ہدایت کے کس قدر خواہش مند تھے کامل احبار رحمہ اللہ کے پاس جب حبیب ابن زید ابن عاصم رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا گیا جو قبیلہ بنو مازن بن نجار سے تھے جن کو جنگ امامہ میں مسلمہ کذاب ملعون نے شہید کر دیا تھا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم یہ حبیب رضی اللہ عنہ بھی اسی حبیب کی طرح تھے جن کا ذکر سورہ یاسین میں ہے ان سے اس کذاب نے رسول اللہ کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اس نے کہا میری نسبت بھی تو گواہی دیتا ہے کہ میں رسول اللہ ہوں تو حبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نہیں سنتا اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تو کیا کہتا ہے آپ رضی اللہ نے فرمایا کہ میں ان کی سچی رسالت کو مانتا ہوں اس نے پھر پوچھا میری رسالت کی نسبت کیا کہتا ہے جواب دیا کہ میں نہیں سنتا اس ملعون مسلمہ نے کہا ان کی نسبت تو سن لیتا ہے اور میری نسبت بہرا بن جاتا ہے چنانچہ اس کے بعد ایک مرتبہ پوچھتا اور ان کے اس جواب پر ایک عدو بدن کٹوا دیتا پھر پوچھتا پھر یہی جواب پاتا پھر ایک عدو بدن کٹواتا اسی طرح جسم کا ایک ایک جوڑ کٹوا دیا اور وہ اپنے سچے اسلام پر آخری دم تک قائم رہے اور جو جواب پہلے تھا وہی آخر تک رہا یہاں تک کہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ و اردا اس کے بعد ان لوگوں پر جو غضب الہی نازل ہوا اور جس عذاب سے وہ غارت کر دیے گئے اس کا ذکر ہو رہا ہے چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا اللہ تعالیٰ کے ولی حبیب نجار کو قتل کیا اس لیے ان پر عذاب اترا اور ہلاک کر دیے گئے لیکن انہیں برباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہ تو کوئی لشکر آسمان سے بھیجا نہ کوئی خاص اہتمام کرنا پڑا نہ کسی بڑے سے بڑے کام کے لیے اسے اس کی ضرورت اللہ کا تو صرف حکم کر دینا کافی ہے نہ انہیں اس کے بعد کوئی تنبیہ کی گئی نہ ان پر فرشتے اتارے گئے بلکہ بلا محلت عذاب میں پکڑ لیے گئے اور بغیر اس کے کہ کوئی نام لیوا پانی دینے والا ہو اول سے آخر تک ایک ایک کر کے سب فنا کے گھاٹ اتار دیے گئے جبریل علیہ السلام آئے اور ان کے شہر انتاکیہ کے دروازے کی چوکٹ تھام کر اس زور سے آواز لگائی کہ کلیجے پاش پاش ہو گئے اور دل دہل گئے اور روحیں پرواز کر گئیں قطادہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ان لوگوں کے پاس جو تینوں رسول آئے تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے قاصد تھے لیکن اس میں قدر کلام ہے اولاً تو یہ کہ قصے کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مستقل رسول تھے فرمان ہے عید ارسلنا جبکہ ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے جب انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کی مدد کے لیے تیسرا رسول بھیجا پھر اللہ تعالیٰ کے یہ رسول اہل انتاکیہ سے کہتے ہیں ان نہ کو مرسلون یعنی ہم تمہاری طرف رسول ہیں بس اگر یہ تینوں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالیوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ہوتے تو انہیں یہ کہنا مناسب نہ تھا بلکہ وہ کوئی ایسا جملہ کہتے جس سے معلوم ہو جاتا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد ہیں واللہ عالم پھر یہ بھی ایک قرینہ ہے کہ کفار انطاکیہ ان کے جواب میں کہتے ہیں ان ان تم بشر مثلنا کہ تم لوگ تو ہم ہی جیسے انسان ہو دیکھ لو یہ کلمہ کفار ہمیشہ رسولوں کو ہی کہتے رہے اگر وہ حواریوں میں سے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں ہوتے تب تو ان کا مستقل دعوی رسالت کا تھا ہی نہیں پھر انہیں یہ لوگ یہ الزام ہی کیوں دیتے ثانیاً اہل انطاکیہ کی طرف مسیح علیہ السلام کے قاصد گئے تھے اور اس وقت اس بستی کے لوگ ان پر ایمان لائے تھے بلکہ یہی وہ پہلی بستی ہے جو ساری کی ساری مسیح علیہ السلام پر ایمان لائی اسی لیے نصرانیوں کے وہ چار شہر جو مقدس سمجھے جاتے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے یعنی کیا بیت المقدس کی بزرگی کے وہ قائل اس لیے ہیں کہ وہ مسیح علیہ السلام کا شہر ہے اور انتاکیہ کو حرمت والا شہر اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہی کے لوگ مسیح علیہ السلام پر ایمان لائے اور اسکندریہ کی عظمت کی وجہ یہ ہے کہ یہاں انہوں نے اپنے مذہبی عہدیداروں کے تقرر پر اجماع کیا اور رومیہ کی حرمت کے قائل اس وجہ سے ہیں کہ شاہ قسطنطین کا شہر یہی ہے اور اسی بادشاہ نے ان کے دین کی امداد کی تھی اور یہی ان کے تبرکات تھے پھر جب اس نے قسطنطینیہ شہر بسایا تو ان تبرکات کو رومیہ سے یہاں لا رکھا سعد بن بطریق وغیرہ نصرانی مورخین کی تاریخوں میں یہ سب واقعات مذکور ہیں مسلمان مورخین نے بھی یہی لکھا ہے بس معلوم ہوا کہ انتاکیہ والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قاصدوں کی تو مان لی تھی اور یہاں بیان ہے کہ انہوں نے نہ مانی اور ان پر عذاب الہی آیا اور تہس نہس کر دیے گئے تو ثابت ہوا کہ یہ واقعہ اور ہے یہ رسول مستقر رسالت پر معمور تھے اور انہوں نے نہ مانا جس پر انہیں سزا ہوئی اور وہ بے نشان کر دیے گئے اور چراغ سحری کی طرح بجھا دیے گئے واللہ اللہ عالم ثالثاً انتاکیہ والوں کا قصہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے ساتھ وقوع میں آیا وہ قطعان تورات کے اترنے کے بعد کا ہے اور ابو سعید رضی اللہ عنہ اور سلف کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ تورات کے نزول کے بعد کسی وسطی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آسمانی عذاب سے بالکل برباد نہیں کیا بلکہ مؤمنوں کو کافروں سے جہاد کرنے کا حکم دے کر کفار کو نیچا دکھایا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیت نمبر تریالیس میں فرمایا ولقد آتَيْنَا موسل الْكِتَابَ طرب بَعْدِ مَا اہلکنا کی تفسیر میں ہے اور اس بستی کی آسمانی ہلاکت پر آیات قرآنی شاہد ہیں جن سے عدل واضح ہے نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ واقعہ انتاکیہ کا نہیں جیسے کہ بعض سلف کے اقوال بھی اسے مطلق اور تعین مقام سے آزاد کرتے ہیں ان کا قول ہے کہ اس سے مراد یہ مشہور شہر انتاکیہ نہیں ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انتاکیہ نامی کوئی شہر اور بھی ہو اور یہ واقعہ وہاں کا ہو اس لیے کہ جو انطاکیہ مشہور ہے اس کا عذاب اللہ تعالیٰ سے نیز تو نابود ہونا مشہور نہیں ہوا نہ تو نصرانیت کے زمانے میں اور نہ اس سے پہلے واللہ سبحانہ وتعالی عالم یہ بھی یاد رہے کہ تبرانی کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ دنیا میں تین ہی شخص سبقت کرنے میں سب سے آگے نکل گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف سبقت کرنے والے تو یوشع بن نون تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سبقت کرنے والے وہ تھے جن کا ذکر سورہ یاسین میں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے بڑھنے والے علی بن ابی طالب تھے لیکن یہ حدیث بالکل منکر ہے صرف حسین اشقر اسے روایت کرتا ہے اور وہ شیعہ ہے اور متروک راوی ہے واللہ سبحانہ و تعالی عالم